لگا انہ انہ لگا ان لائح دن لان الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو ہو ہو ہو ہوں ہل ہو اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہن اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر ہر سو سو تیرا جلوہ ہے ہے تو تو تو تو ہی ہی لا لا لا الہ الہ الہ الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ربی ربی حسبی حسبی ما ما فی فی قلبی قلبی حق حق حق الله الله حق حق حق الله الله رب رب رب سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ليس كمثله شيء ليس له كفوا احد ليس كمثله شيء ليس له كفوا احد اس سے بل ہے وہ نہیں بل اس سے بل ہے وہ نہیں بل اب سر اسمع دیکھ اور سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیس الہدی الا ہم کہتا ہے یہ ہر بن من لا لیسن ہادی اللہ کہتا ہے یہ ہر بنی سنتا ہوں میں ازہر سو سنتا ہوں میں ازہر سو لیس سوا کا یا من ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو ہو اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تو ہی تو ہے تو تو ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ لا وہ وہ ہے ہے محیط محیط انس و جان جسم و جان وہ ہے محیط انس و جان وہ ہے محیط جسم و جان وہ ہے محیط کل ازما وہ ہے محیط کل ازما وہ ہے محیط کون مکان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ لا الہ الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ لا لا لا لاح لاح لوگے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے وہ منزلہ سکت سے پاک سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے کرتا ہے سب قدرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد یک یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اللہ میں ہوں بندہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا بھوگ میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلبل پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ ہاں بل بل پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بمری کس کا مستانہ بمری کس کا مستانہ چکور کا جانا نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگو ہوئے کل میں وہ جز میں وہ ہے کل میں وہ رنگو ہوئے کل میں وہ افغان افغان بلبل بلبل میں میں میں وہ وہ وہ نغمات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ لا لا